یحییٰ بن سعید نے سلیمان تیمی سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور اپنی روایت میں کہا ان کی مراد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو ستر